سیدنا زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر کیا اور فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا ہم نے کہا اے اللہ کے رسول علم کیسے ختم ہو جائے گا جب کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں اور پھر ہمارے بیٹے اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں گے اور قیامت کے دن تک یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ام لبید تجھے تیری ماں گم پائے میرا خیال تو یہ تھا کہ مدینہ میں سب سے بڑا سمجھدار اور فقیح آدمی تو ہے کیا یہ یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل کو نہیں پڑھتے لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ ان میں سے کسی چیز سے مستفید نہیں ہو رہے حدیث نمبر تین سو انیس مسند احمد